علی بن یحییٰ بن خلاد یحییٰ کے چچا رفاع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور مذکورہ بالا حدیث کے مثل ذکر کیا اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اور آزائے وضو کو ٹھیک ٹھیک نہ دھو لے پھر تکبیر کہے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے اور کچھ قرآن پڑھے جو اسے آسان لگے پھر اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں پھر کہے سمی اللہ لمن حمیدہ اور اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے پھر کہے اللہ اکبر اور سجدہ کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں پھر اللہ اکبر کہے اور اپنا سر اٹھائے اور ٹھیک طرح سے بیٹھ جائے پھر اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں پھر اپنا سر اٹھائے اور تکبیر کہے جب اس طرح کرے گا تو اس کی نماز کامل ہوگی سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو ستاون